اے پیغمبر کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ وہ اس کلام پر بھی ایمان لے آئے ہیں جو تم پر نازل کیا گیا ہے اور اس پر بھی جو تم سے پہلے نازل کیا گیا تھا لیکن ان کی حالت یہ ہے کہ وہ اپنا مقدمہ فیصلے کے لیے تاغوت کے پاس لے جانا چاہتے ہیں حالانکہ ان کو حکم یہ دیا گیا تھا کہ وہ اس کا کھل کر انکار کریں اور شیطان چاہتا ہے کہ انہیں بھٹکا کر परले दर्जे की गुमराही में मुब्तला करते